اس میں رہ گئی اللہ اسے معاف فرمائے اور اپنے ہی فضل سے اسے قبول فرما لے بھائی ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے اور شریعت کا ہمارے لیے حکم کیا ہے تو اس سلسلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک ملفوظ ملتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی فرمایا کہ جب بھی بندے سے کوئی نیک کام ہو جائے اور اللہ جب بھی کسی نیک کام کی بندے کو توفیق دے دے تو اس کو دو کام کرنے ہیں جب بھی اللہ کسی بھی نیک کام کے بندے کو توفیق دے دے جیسے اللہ نے ہمیں یہاں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی ذکر کرنے کی تراوی پڑھنے کی تلاوت کرنے کی توفیق دی تو جب بھی بندے سے کوئی بھی نیک کام ہو جائے جیسے یہاں اللہ نے نیک کام کی توفیق دی اس کے اخیر میں دو کام کر لو فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کا شکر ادا کرو الحمد کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے ہمیں عبادت کی توفیق دے دی چاہے جو بھی عبادت اللہ نے ہم سے کروائی جیسے بھی کروائی تو کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عبادت کی توفیق دے دی ایک کام تو یہ کرو کہ جب بھی کوئی نیک کام ہو جائے تو اس کے آخر میں اللہ کا شکر ادا کرو اور دوسرا کام یہ کرو کہ اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کرو کہ اللہ جیسا تو نے یعنی شان ہے اور تیری چاہت ہے اس سے مطابق ہمارے سے عبادت نہیں ہو سکی ہمیں جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے ہمیں جیسی تراوی پڑھنی چاہیے تھی جیسے ذکر کرنا چاہیے تھا جیسی تلاوت کرنی چاہیے تھی اللہ تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا تو اللہ ہم اس پر تجھ سے استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں جب کبھی کوئی بھی نیک عمل ہو جائے تو اس کے اخیر میں یہ دو کام کرنے ہیں ایک تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس دیکھ کام کی جیسے رمضان کے روزے کی تراوی کی ذکر کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ تیرا شکر ہے اور دوسرے نمبر پر اللہ جیسا تیری عبادت کا حق ہم سے ہونا چاہیے وہ ادا نہیں ہوا ہم سے تو اللہ ہم اس پر توبار استغفار کرتے ہیں اس لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب اس رواج پر یوں فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان دو کاموں کو کر لے گا یعنی کوئی بھی عبادت رمضان کے روزے ہو یا کوئی نماز پڑھ لی یا کوئی بھی نیک کام اللہ نے کروا لیا اس کے بعد جو انسان ایک تو اللہ کا شکر ادا کرے گا اور دوسرا اللہ سے توبہ کرے گا معافی مانگے گا تو کیا ہوگا فرمایا کہ شیطان شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اس سے جب بھی انسان نیک کام کے بعد نماز کے بعد ذکر کے بعد یہ دو کام کر لیتا ہے شکر اور استغفار تو کہا کہ اس سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے آپ آپ ذرا سوچنے لگو کہ توبہ اور استغفار تو گناہوں ہو کے بعد ہوتے ہیں رمضان کے اندر ہم نے اتنی زیادہ تلاوتیں کی ہر ایک انسان پورے سال کے مقابلے میں تلاوت زیادہ کرتا ہے اور رمضان کے اندر ہم نے بیس بیس رکعت نماز تراوی کی زائد پڑھی قرآن زیادہ پڑھا نمازیں زیادہ پڑھی ذکر زیادہ کیا روزے رکھے ہم نے تو ہم نے یہاں کون سا گناہ کیا تو استغفار اور توبہ تو گناہ کے بعد ہوتا ہے اور یہاں تو ہم نے نیک عبادت کی ہے پورے سال کے مقابلے ہر ایک انسان نے کچھ نہ کچھ تو زیادہ عبادتیں کی ہے تو یہ اللہ اس کے بعد توبہ استغفار ہاں بھائی شریعت میں یہ بھی کہا گیا کہ نیک کام کے بعد بھی استغفار ہونا چاہیے اور نیک کام کے بعد بھی توبہ ہونی چاہیے میں آپ کو قرآن کریم سے اور شریعت سے اس کی مثال دوں دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کا سب سے آخر میں دعا لائے ہم سب جانتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اللہ انی ظلم تو نفسی ظلم کثیرہ اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کر دیا ہم نے نماز پڑھی ہے اور ہر نماز کے آخر میں دعا پڑھتے ہیں اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کر دیا بھائی ہم نے اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ کیا رکو کیا اس میں کیا ظلم کیا پھر بھی دعا پڑھائی گئی اللہ عمین ظلم ظلم بولا پھر ظلم بھائی اللہ بتاؤ یعنی نماز پڑھنے کے بعد نماز کے آخر میں یہ دعا اس کی حکمت یہ لکھی اے اللہ جیسا تیری شان کے موافق مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی میں نماز نہیں پڑھ سکا جیسا تو نے بتایا ایسی نماز میں نہیں پڑھ سکا تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا اللہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی پڑھی ہے میں نے لیکن تیری شان کے موافق نہیں پڑھی اللہ میں اس پر استغفار کرتا ہوں اور اس پر میں تیری معافی مانگتا ہوں اس لیے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھ لو تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لو کہا کہ اللہ جو نماز میں کمی کوتہیا رہی ہے تو اسے معاف فرما دے اسی طرح دیکھو قرآن کریم میں نیک لوگوں کی اور صحابہ کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے کانو کلیلم من کہ وہ لوگ ایسے ہیں کلیلم من اللہ جاؤن رات میں وہ لوگ بہت کم سوتے ہیں اور اللہ کے سامنے تحجد کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے رونے اور دعا میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں تو دیکھو تحجد پڑھنا کتنا فضیلت کی بات ہے تو کہا کہ وہ نیک لوگوں اور صحابہ کی صفت یوں بیان کی صحابہ وہ ہے کہ رات میں بہت کم سوتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نیک بندے اللہ کے ایسے ہوتے پھر آگے یوں فرمایا وہ بھی فرون اور دن میں اللہ کے سامنے وہ معافی مانگتے استغفار پڑھتے ہیں اب بھائی یہاں تو تہجد پڑھنا کتنی فضیلت کی چیز تھی کہا کہ اس نے تحجد پڑھی ان نیک لوگوں نے اور دن میں وہ استغفار کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ اشکال ہوا اللہ کے رسول یہ تو کتنا نیک کام کیا تحجد پڑھنا تو کتنی فضیلت کی بات ہے کہا کہ تہجد پڑھی اور پھر استغفار کس بات کا فرمایا کہ عائشہ چاہے وہ انسان پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں گرا دے سجدے میں سر رکھ کر پوری رات گزار دے لیکن اللہ کی عبادت کا اور اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے وہ نیک بندے کیا ہے رات میں تحجد پڑھتے ہیں اور دن میں استغفار کرتے ہیں کہ اللہ جیسا تیری عبادت کا حق ہونا چاہیے ہم سے ادا نہیں ہوا اسی طرح دیکھو سورہ یعنی تیسرے پارے کی صورت ہے سورہ نصر ہم عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں ادا جا اللہ ٹھیک ہے نہیں کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور لوگوں کو نئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو کہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا کرو جا جان اللہ ولفت فیری اللہ کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کرو اللہ کی تحمید بیان حمد بیان کرو اور اور اللہ سے استغفار کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جب بھی یعنی ایسی بات ہو اللہ کی مدد آ جائے تو آپ استغفار کرو حالانکہ نبی نے تو ہم یعنی کہ تائف میں جا کر پتھر کھا پوری زندگی تکلیفوں میں گزار دی ہے کہ نہیں اور یعنی یعنی روایت میں تو یہ آتا ہے شمائل کی روایت ہے یعنی ممرزن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ بیمار رہتے تھے یعنی بیماری ظاہر یعنی بخار والا بیمار نہیں امت کے غم میں بیمار رہتے تھے حتیٰ کہ قرآن کو کہنا پڑا اللہ کا اے محمد آپ اتنا غم نہ کرو آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے ان لوگوں کے ایمان لانے پر یعنی نبی نے زندگی ایسی گزاری پھر بھی یوں کہا گیا کہ آخر میں فص تک استغفار کرو تو کس بات کا استغفار کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چاہے سب کچھ کر لیا لیکن میری شان کے موافق آپ نہیں کر پائے تو آپ اس پر استغفار کرو یہ تو میں نے آپ کو دو چار مثال اس بات کی دی کہ جب بھی کوئی نیک عمل ہو جائے تو نیک عمل کے بعد بھی اللہ سے استغفار کرو جیسے اللہ نے روزے کی توفیق دی ترابی کی توفیق دی قرآن کی تلاوت کی توفیق دی اس کے بعد بھی ایک کام تو یہ کرو کہ اللہ کا شکر اللہ تھی ایسے کاموں کی ہمیں توفیق دے دی ہے کہ نہیں بہت سے ایسے لوگ تھے رمضان آیا اور گیا پتا ہی نہیں چلا ان کو تو اللہ ہمیں تھی ایسے کام کی توفیق دے دی لیکن کہا کہ ساتھ ساتھ میں اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کرو اللہ جیسا تیری عبادت رمضان میں کرنی چاہیے تھی ہم سے ایسی نہیں ہو پائی تو ایک تو یہ بات تھی مجھے آپ کو کسی اور بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے دیکھو آج ہم سب یہاں عید کی خوشی منانے کے لیے اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہے ہمارے لیے آج عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے اللہ ہمیں عید کی خوشی نصیب فرمائے لیکن جب ہم پورے اسلامی عالم پر نظر ڈالتے ہیں اور جب مسلمان عالم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا ہمارا دل رونے لگتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس عید کی خوشی بھی آج نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جہاں پر پریشانی کے حالت میں ہے پورا مسلمان عالم پریشان ہے کہیں پر تو کیا ہے خون قتل اور لوٹ مار ایسے زمینی مصیبتوں میں مسلمان گرفتار ہے اور کہیں پر زلزلہ بارش کا طوفان اور سونامی ایسی آسمانی بلاؤں میں مسلمان نے عالم گرفتار ہے کہیں پر اجتماعی طور پر مسلمان پریشان ہیں اور تو کہیں پر انفرادی اعتبار سے ہر گھر ہر محلہ ہر گاؤں اور ہر بستی پریشان ہے جہاں کہیں بھی مسلمان دنیا میں ہے وہ پریشان ہے حالانکہ بھائی دل میں ایک سوال ہوتا ہے مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کو ماننے والا اللہ ہی کی عبادت کرنے والا اللہ ہی کو سجدہ کرنے والا اللہ کے علاوہ کبھی بھی مسلمان کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا مسلمان سر کٹا سکتا ہے لیکن کسی کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا مسلمان تو ایسا پھر بھی وہی مسلمان سب سے زیادہ پریشان جہاں ہم دیکھتے ہیں روزانہ ہمارے سامنے ہے مسلمان ہر جگہ پریشانی کے اندر ہے حالانکہ مسلمان تو یہ ہے جو اللہ کو ماننے والا اللہ کا بندہ ہے پھر بھی وہ پریشان ہے بھائیو اس سوال کا جواب ہمیں اسی قرآن کریم سے تلاش کرنا ہوگا جو قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہبر بنا کر بھیجا گیا تو آؤ ہم قرآن سے پوچھتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ ہی کی عبادت کرنے کے باوجود روزے رکھے اتنے اتنی تراویہ پڑی اتنے قرآن کی تلاوتیں کی پھر بھی مسلمان پریشان کیوں ہیں تو قرآن کریم ہمیں عجیب جواب دے رہا ہے قرآن فرما رہا ہے ما اصاب من مصیبت کسبت ایدیکم کثیر کہا کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے اور اللہ ہر عمل پر بدلا نہیں دے رہا ہے مصیبت نہیں دے رہا ہے ویافون کثیر اللہ بہت سے اعمال کو تو معاف کر دیتا ہے درگزر کر دیتا ہے پتا چلا کہ ہمارے اعمال بگڑ گئے نتیجتاً اللہ کی مدد رک گئی ہے ہمارے ساتھ قرآن دوسری جگہ اسی بات کو کیا کہہ رہا ہے زہر الفساد فلبر کسبت ایدی الناس کہ خشکی اور تری میں زمین میں اور سمندر میں جو بھی اللہ کا عذاب آتا ہے زہر اور فساد مچتا ہے زہر الفساد فی البر والبحر بما کا سبد الناس وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے دن ازی کا ہوں بادل کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تاکہ بعض اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں چکھائے تو بھائی ان دو آیتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے قرآن کریم کی ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رکھے ہیں جہاں عید نظر جائے گی اور تو کہا مسجد خالی نظر آتی ہے جو نماز فرض تھی وہ نماز عید کے بعد بھی فرض ہے ہے کہ نہیں بھائی لیکن مسجد ہماری خالی نظر آئے گی تو کیا نماز رمضان میں ہی فرض تھی تو کہا ہم نے اللہ کو پنچانوے فیصد بلکہ اس سے زیادہ ننانوے نائنٹی نائن پرسینٹ لوگ مسجد سے دور ہو جائیں گے جمعہ سے جمعہ پڑھنے آئیں گے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا تو اس اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہم نے کیے نتیجے اللہ کے فیصلے ایسے ہو رہے ہیں اور ہم ہر ایک پریشانی کے اندر ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہر ایک انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقہ پریشانی میں مبتلا ہے تو یہ ہمارے اعمال کی نتیجہ ہے بھائی ہمارے اعمال بگڑے تو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ سب ہونے والا ہے بھائی حضرت موسیٰ السلام کی ایک روایت ذکر کی گئی ہے اسپہانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترغیب میں ذکر کی موسا علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اے اللہ آپ ناراض ہوتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے اے اللہ آپ ناراض ہوتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ موسا میں ناراض ہوتا ہوں تو اس کی نشانیاں تین چیزیں ہیں فرمایا نمبر ایک جب میں ناراض ہوتا ہوں اپنے بندوں سے تو اس وقت بارش کا نظام میں بدل دیتا ہوں بگاڑ دیتا ہوں موسم کو بدل دیتا ہوں جب ضرورت ہوگی تو بارش نہیں ہوگی اور جب ضرورت نہیں ہوگی تو بارش فول ہوگی بارش یعنی بر وقت ہوگی نہیں اور بے وقت بارش ہوگی کہا کہ بارش اور موسم کو میں بدل دیتا ہوں ٹھنڈی میں گرمی لگے گی گنڈی گرمی میں ٹھنڈی لگے گی بارش کا موسم ہوگا تو بارش ہوگی نہیں اور جب بارش کا موسم نہیں ہوگا اور کاس کاس نہیں چاہے گا کہ بارش ہو کھیتی ایک دم پکنے کی ہوگی اور بارش آ جائے گی تو کہا کہ جب میں بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو بارش کے نظام کو میں بگاڑ دیتا ہوں دوسری نشان یہ فرمائی کہ میں ظالم بادشاہوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہوں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ سب چیزیں تیسری یوں بیان فرمائی کہ جب میں بندوں سے ناراض ہو جاتا ہوں تو ان کا مال بخیل لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں جو نہ خود کھاتے ہیں نہ دوسروں کو کھلاتے ہیں کہا کہ بخیلوں کے ہاتھ میں جب مال چلا جائے تو سمجھ لینا کہ میں دنیا والوں سے اور میرے بندوں سے میں ناراض ہو گیا ہوں کیا تینوں تین چیزیں ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں نہیں ہو رہی ہے پتا چل رہا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں ہم ہر ایک پریشانی کے اندر ہے کوئی چھوٹی پریشانی میں کوئی بڑی پریشانی میں کوئی گھریلو پریشانی میں کوئی اجتماعی پریشانی میں یہ اثر ہے ہمارا کس بات کا ہمارے اعمال بگڑے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا نادر شاہ نے جب دہلی پر حملہ کیا تو اس وقت اس زمانے کے ایک بزرگ تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے بڑے اللہ والے بزرگ تھے کہا کہ حضرت ایسے یعنی لوٹ مار ہو رہا ہے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے آپ کچھ دعا کیجیے اس وقت وہ مرزا مظہر جانے والے اللہ والے بزرگ تھے فرمایا کہ یہ تو ہے نا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اور ایک شعر کہا تھا کتابوں میں موجود ہے شامت اعمال ما بصورت نادر گرفت ہمارے اعمال کا بدلہ اور ہمارے برے اعمال کا نتیجہ اللہ نے نادر شاہ کی شکل کے اندر ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ہم پر مسلط ہے بھائی جو مسلمان اور جو اللہ کو ماننے والے دنیا کو رہبر دنیا کے لیے رہبر بنا کر بھیجے گئے تھے کہ جن کو دیکھ کر دوسری قومیں راستہ اختیار کرتی تھی وہی مسلمان اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہا ہے اسے شاعر نے کیا خوب کہا ہے یقیناً رہبر منزل راستہ بھولا ورنہ کافلا کا کافلا گم ہو نہیں سکتا جو رہبر بنا کر بھیجا گیا تھا وہی راستہ بھول گیا جو مسلمان اللہ کو ماننے والے جن کو کہا گیا کہ تم تو دوسری قوموں کو راستہ دکھانے والے ہو وہی مسلمان دوسری قوموں کے راستے پر خود چلنے لگا بھائی خلاصہ کلام یہ کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے ہمارے اعمال اتنے ہو گئے ایسے ہو گئے کہ جس کے سبب سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا کسی شاہی نے کہا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر پہلے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر پہلے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں ہے تیری رہبری کا سوال ہے تو تو رہبر تھا تو تو اشرف الامت تھا تو تو تو کنتم خیر امت اخرجت تجھے کہا گیا تھا اور تو اور اللہ کو ماننے والا پھر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا خلاصہ کلام یہ کہ بھائی ہمارے اعمال بگڑ گئے نتیجت اللہ کی مدد رک گئی ہے دیکھو قرآن جو قرآن صحابہ پڑھتے تھے وہی قرآن ہم پڑھ رہے ہیں جو پانچ نمازیں وہ پڑھتے تھے وہی پانچ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں جو شریعت ان کے لیے تھی وہی ہمارے لیے ہیں لیکن وہ کیا تھا وہ ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا ابھی ستائیسویں تاریخ گئی پوری دنیا کے اندر لاکھوں مسجدوں کے اندر قرآن کی ختم ستائیس کو یا کبھی پورے رمضان میں کیا گیا ہوگا اور لاکھوں انسانوں نے دعا کی ہوگی اور ختم قرآن کی دعا تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے اور امام حرم نے وہاں پر رو رو کر ایک گھنٹہ بیس پچیس تیس لاکھ لوگوں کے سامنے دعا کرائی تیس تیس لاکھ لوگوں نے آمین کہی پھر بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اللہ کی مدد کیوں رکی ہوئی ہے بھائی ذرا ہم نے کبھی سوچا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اعمال بگڑ گئے نتیجے اللہ کی مدد رک گئی اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے بھائی تو آج عید کا دن ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے بھائی اللہ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا ہے اب آئندہ پھر ہم اپنے گناہوں کا دفتر جاری نہ کریں اور ہم نے جو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رکھے ہیں بھائی ان اعمالوں کو ہم چھوڑ دیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں ایک جگہ عجیب بات فرماتے ہیں فرمایا کہ انسان یہ مت سوچ کہ یہ گنا چھوٹا ہے یا بڑا ہے انسان کبھی سوچتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا گنا ہے جوا کھیلنا بڑا گنا سمجھے گا اور کہا کہ مسجد میں سنت کے خلاف داخل ہونا یہ کوئی معمولی بات سمجھے گا کہا کہ کوئی یہ بات مت سوچ کہ یہ گنا چھوٹا ہے یا بڑا ہے بلکہ اس ذات کی طرف دیکھ جس ذات کی تو نافرمانی کر رہا ہے وہ ذات کیسی ہے وہ ذات تو کیسی ہے کل اللہ ممالک الملک تو دل ملک منتشا وہ ذات تو ایسی ہے جس کو چاہے بادشاہ دے دے وہ تو عزو منتشا وہ تو ذلو منتشا جسے چاہے عزت دے دے جسے چاہے ذلت کے اندر پہنچا دے عزت کے نقشوں میں ذلت دے دے ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے کہیں فرمایا اللہ ولا نوم وہ ذات تو ایسی ہے کہیں فرمایا تبارک كل شيء قدیر ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم سے پڑھوایا الحمد رب العالمین وہ تو تمام ایک عالم کا نہیں تمام عالموں کا رب ہے سوچو اس ذات کی ہم نافرمانی کریں اس ذات کی ہم نافرمانی کریں تو اس کو کتنا گسا آتا ہوگا اور بھائی اگر ہم نے اپنے اعمال درست کر لیے اور اللہ سے اپنے ضابطے کو اور اپنے رابطے کو صحیح کر لیا تو پھر اللہ کی مدد بھی ایسی آتی ہے وہی موسیٰ علیہ السلام کی جو روایت ہے اس موسیٰ علیہ السلام نے آگے یوں ذکر سوال کیا اے اللہ آپ راضی ہو جاتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے وہاں تو سوال کیا تھا اللہ آپ ناراض ہوتے ہیں اس کی نشانی تین بیان فرمائی ایک نمبر پر یوں فرمایا کہ میں بارشوں کا نظام بگاڑ دیتا ہوں وقت پر بارش نہیں ہوتی ہے اور جب ٹائم نہیں ہوتا ہے بارش ہوتی ہے دوسرا یوں فرمایا کہ میں ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہوں اور تیسرا یوں فرمایا کہ مال جو ہے مال بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں تو کہا کہ اللہ آپ راضی ہوتے اس کی نشانی کیا ہے اللہ ہم تمام کو اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا کہ جب میں کسی یعنی اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہوں تو میں بارش کا نظام صحیح کر دیتا ہوں جب کسان کو خاص کھیڑت کو جب برسات کی ضرورت ہے میں وقت پر ایک دم ٹائم پر اور جتنی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اتنی بارش اتارتا ہوں دوسرے نمبر پر میں انصاف کرنے والے اور نیک بادشاہوں کو ان پر حکمران بنا دیتا ہوں اور تیسری انسان یوں بیان فرمائی کہ جب میں بندوں سے راضی ہو جاتا ہوں تو میں مال اچھے اور سخی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں جو خود بھی کھاتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اور امت کے غریبوں تک بھی اللہ کا دیا ہوا مال پہنچاتے ہیں مال کو میں سخی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں یعنی اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے اور جب اللہ راضی ہوگا تو کیا ہوگا بھائی اللہ جب ناراض تھا تو کیا تھا جب پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان جب اللہ ناراض تھا تو کبھی زلزلے آ رہے ہیں کبھی زمین کو ہلایا جا رہا ہے کبھی بارش کا طوفان آ رہا ہے کبھی ہواؤں کا طوفان آ رہا ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں تھی جس کے سبب سے یہ سب ہوا اور جب اگر اللہ راضی ہو گیا اور ہم نے اپنے امال کو درست کر لیے جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے ہم نے اپنے امال کو کر لیے تو کیا ہوگا تو فرمایا قرآن کریم کہہ رہا ہے وعد اللہ الدین امن کو معامل استخلف اگر ایمان والو جو مومن ہے وہ اپنے ان کے امال اگر اچھے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا اللہ کیا ہے زمین میں ان کو خلافت دے دے گا اور اللہ ان کے لیے ایسے دین کو پسند کرے گا جس کو وہ چاہتا ہے اور کہا کہ اللہ کیا ہے ممباد خوفی ممنا یہ جو پریشانیاں دکھ رہی ہے اس کے بعد امن سکون راحت چین والی زندگی دے دے گا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ آسمان اور زمین کے خزانے ان پر کھول دے گا اس لیے بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے اور اتنے پریشان ہیں روزانہ پریشانی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے مومن مایوس نہیں ہوتا ہے قرآن کریم ہماری مایوسی کو دور کرتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے ولا ولا کہین تو غم مت مت مت کرو کرو کرو حزن افسوس وہ ان تم اگر تم تم سچے مومن بن گئے تو ہی سر بلند رہو پوری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی اگر تم پکے ایمان والے بن گئے اللہ کو راضی کرنے والے عمل تم نے کر لیے تو دنیا کی بادشاہ دنیا کی حکومت سب چیزیں تمہارے لیے ہیں اللہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا اب اللہ راضی کس سے ہوتا ہے تو فرمایا کہ بھائی حدیث قدسی کچھ ملتی ہے جس میں ابو ان کی روایت ہے فرمایا ادا رضی تو یعنی ایزا تو رضی تو جب میری اطاعت کی جاتی ہے میری بات مانی جاتی ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں وہ ادا رضی تو بارک تو جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکت دے دیتا ہوں وہ لئی سلی برکت نہایا اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے آگے فرمایا وہ آسائی تو لان توں اور جب میں ناراض ہوتا ہوں بندے ایسے عمل کرتے جب میں مجھے ناراض کرنے والے لان تو میں ان پر لانت کرتا ہوں وہ لانتی من اور لانت یہ یعنی نہیں کہ جو ہے ان کو ہلاکت ساتویں پستک میری لانت پہنچتی ہے سات سات تک ان کی قوم کو میں ہلاک کر دیتا ہوں تو بھائی اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ برکت دے گا سکون والی زندگی دے گا گھروں میں سے محلوں میں سے پوری دنیا میں سے مسلمانوں پر سے پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا تو آج عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے تو بھائی یعنی اللہ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں اے میرے فرشتوں جو لوگ مزدوری کر گئے اس کا اس کا بدلہ کیا کہا کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے فرمایا کہ میرے بندوں نے میرے سامنے پورا مہینہ عبادتیں کی روزہ رکھا تراوی پڑی ان کا بدلہ یہ ہے کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی فرشت اعلان کرتے کہ لوگوں تم نماز عید پڑھ کر اپنے گھروں کی طرف اس حال میں لوٹو کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا آئندہ ہم بھائی گناہوں کا دفتر واپس چالو نہ کرے اللہ ہمیں معاف کرنے پر آیا اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے عید کا دن اسی معافی کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم عید کی خوشی کے دن میں اللہ کو نہ بھولے رمضان کے اندر بہت سے عبادت کرنے والے لیکن جہاں عید کا نیا چاند نظر آیا نمازوں سے دور داڑھی رکھی تھی داڑھی سر منڈا دیں گے چہرہ صاف کر دیں گے مسجدوں میں آنا ذکر کرتے تھے قرآن کے پانچ پانچ ختم کیے دس ختم کیے لیکن رمضان کے بعد ایک پارا پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی تو بھائی ایسا نہیں اللہ کو راضی کرنے والے ہم امال کر لیں کہ نہیں اللہ کو ایک حدیث ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے خطبے میں پڑھی منصر رہو یستجیب اللہ راہ پھر دی وول کربی جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ مصیبت میں اور پریشانیوں میں اس کی دعا کو قبول کرے اس کو کیا جائے فل یوگ صرف دعا پھر رکھا تو خوشی کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھے تو آج عید کا خوشی کا دن ہے اللہ ہمیں عید کی خوشی نصیب فرمائے تو عید خوشی کے دن میں بھی ہم کیا ہے ہر ایک کو انسان خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے جن سے تعلق ٹوٹے ان کے پاس بھی جا کر معافی مانگتا ہے لیکن سب کرتا ہے کرنا بھی چاہیے بھائی لیکن کہا اللہ کو ناراض کرنے والے امال کرتا ہے سنیما گھر آج کھل جائیں گے مسلمانوں سے بھر جائیں گے مسجد آج خالی ہو جائے گی فرمایا نہیں کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ پریشانی میں تمہاری مدد کرے تو خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھو اللہ پریشانیوں میں تمہیں یاد رکھے گا بہادر شاہ ظفر مغل سلطنت کا آخری بادشاہ گزرا ہے انہوں نے ایک شعر کہا ہے جو ہمارے آج کے دن کے بہت مناسب ہے فرمایا ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا جسے ایش میں یاد خدا نہ ہو اور تیش میں خوف خدا نہ ہو کہ وہ آدمی ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے ایش اور اچھے دنوں کے اندر اللہ کی یاد نہ آئے سب کچھ تو یاد آئے لیکن اللہ یاد نہ آئے کہا کہ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا جسے ایس میں یاد خدا نہ ہو اور جسے تیس میں خوف خدا نہ ہو تو بھائی آج عید کا خوشی کا دن ہے اللہ ہم سب کو عید کی خوشی نصیب فرمائے تو ایسے مبارک موقع پر جب اللہ ہماری مغفرت کا اعلان کر رہا ہے جب روزوں کے ذریعے ہماری مغفرت ہو گئی جب تراوی کے ذریعے ہماری مغفرت ہو گئی لیکن یعنی اور عید کے دن کے ذریعے اللہ نے ہماری مغفرت کر دی آئندہ ہم گناہوں کا دفتر نہ کھولے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نہ کریں اگر ایسا ہی ہماری زندگی رہی سینکڑوں عید آئے گی سینکڑوں عید جائے گی لیکن زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو پھر بھائی عید عید اور عید اور بیکار ہے ہمارے لیے حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ دن جس دن میں بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے اور ہر وہ دن جس کے اندر اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت کے اندر شکر کے اندر صبر کے اندر بندہ دن کو گزارے وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے تو بھائی ایسے دن گزارنے کی اب رمضان میں جو بوجھ کیا رمضان کے اعمال کو رمضان کے بعد بھی ہم باقی رکھے جو تلاوت کر رہے تھے رمضان کے بعد بھی چلو اتنی زیادہ نہیں کچھ کچھ نہ تلاوت کا معمول بنائے نمازوں کی پابندی اللہ کے شکر سے ہم نے شروع کر دی ہے ہم فجر کی نماز کے پابند بن گئے ہیں اب واپس بند نہ کرے اگر بند ہو گیا تو آئندہ رمضان تک پھر وہ کھلے گا نہیں تو ہم جو رمضان کے اندر عبادتیں کرتے تھے ان عبادتوں کو ہم جاری رکھے اور کیا ہے خوشی کا دن ہے خوشی کے دن پر ہم ہر ایک کو معاف کرنے والے بنے اور ہمارے جو غریب بھائی ہے ہم ان کی مدد کرنے والے بنے اللہ آج ہم کسی کی پردہ پوشی کریں گے کسی کی مدد کریں گے اللہ قیامت کے دن ہماری مدد کرے گا جس دن اللہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کی مدد کر لیا کوئی مدد نہیں ہوگی ہمارے لیے تو بھائی خلاصہ کلام ہاں، آج ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے تو آج عید کا دن ہمیں یاد دلانے کا دن ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بنے رمضان کے ذریعے جب اللہ نے ہماری مغفرت کر دی تو آئندہ کی زندگی بھی ہم اللہ کو ناراض کرنے والی نہ گزارے بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارے اگر اس طرح زندگی گزاریں گے اللہ غفار ہے اللہ نے کیسے کیسے گنہ گاروں کو معاف کیا ہے اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا ہم گندے صحیح لیکن اللہ کے بندے تو ہیں ہم کیسے صحیح چاہے کیسے بھی گندے ہیں لیکن ہم مسلمان تو ہیں اللہ ہی کو ہم سجدہ کرنے والے تو ہیں اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا اللہ نے سو سو آدمیوں کو قتل کرنے والوں کو معاف کیا ہے تو کیا اللہ ہم مسلمانوں کو معاف نہیں کرے گا روزے رکھنے والے کو تراوی پڑھنے والے کو تلاوت کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا ہے بھائی تو آج عید کا دن ہے پھر سے میں ایک مرتبہ آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور کیا ہے پھر سے ایک مرتبہ درخواست کرتا ہوں جب آج عید کے دن میں جب ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں اللہ ہماری مغفرت کے اعلانات فرشتوں کے ذریعے کروا رہا ہے آئندہ ہم واپس اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نہ کریں اور جو عبادتیں جو ذکر جو تلاوت جو نماز کی پابندی ہم نے رمضان میں اللہ ہی کے فضل سے شروع کی تھی ان پر ہم باقی رمضان کے اندر بھی باقی کے پورے سال بھی پابندی کرے اللہ رب العزت عید کی خوشی ہم سب کو نصیب فرمائے اور کہیں سنی بازی جانے والی باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین چونکہ سال کے اندر عید کی نماز دو مرتبہ آتی ہے اس مر... اس لیے ہر مرتبہ عید کا طریقہ دوہرا دیا جاتا ہے تاکہ ہر ایک کو یاد رہے تو آپ بھی سن لیں سب سے پہلے تو ہم نیت کریں نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ بھائی ہم عید الفطر کی دو رکعت واجب نماز چھ زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ نیت ہوئی نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہی جائے گی جو پہلی تکبیر اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے اس کے علاوہ اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں اور پڑھنا ضروری ہے بہت سے لوگ پڑھنا کہتے اس کو ہے زبان اور ہوٹ ہلے جہاں کہیں بھی نماز میں پڑھنا ہے جیسے ہم نماز پڑھتے کراط سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے پڑھنا کہتے اسی کو ہے جہاں زبان اور ہوٹ ہلے ورنہ اس کو اگر منہ بند کر کے ہم پڑھتے رہے اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے اس کو سوچنا کہیں گے یاد رکھنا تو یہ اللہ اکبر کہیں گے یہ تقبیر تحریمہ ہے تقبیر تحریمہ کہہ کر کان اٹھا کا ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لے اس کے بعد سنا پڑھی جائے گی سنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور کراس سے پہلے تین زائد تقبیریں کہی جائے گی جب پہلی دو زائد تکبیریں کہی جائے ہاتھ کو کان تک اٹھائے اور چھوڑ دے دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کان تک اٹھائے چھوڑ دے لیکن جب تیسری تکبیر کہی جائے تو اس وقت ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ناف کے نیچے باندھ لے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑی جائے گی کراط کی جائے گی روکو کیا جائے گا سجدہ کیا جائے گا پہلی رکعت اس طرح ختم کی جائے گی اس کے بعد دوسری رکعت شروع ہوگی دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑی جائے گی اس کے بعد سورت پڑی جائے گی اور اس کے بعد تین زائد تکبیریں پڑی جائے گی جب پہلی تکبیر کہے ہاتھ کانوں تک اٹھائے چھوڑ دے جب دوسری تکبیر کہی جائے ہاتھ کانوں تک اٹھائے چھوڑ دے جب تیسری تکبیر کہی جائے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے اس کے بعد جو تکبیر کہی جائے گی جو بظاہر ہمیں چوتھی معلوم ہوگی یہ رکو کی تکبیر ہے ہاتھ اٹھائے بغیر رکو میں جانا ہے دو فرق سمجھ لے دونوں رکعتوں کے اندر تو پوری عید کے نماز کا طریقہ آسانی سے یاد ہو جائے گا پہلا فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے تین تکبیریں کہی جاتی ہے دوسری رکعت یعنی کراط سے پہلے اور دوسری رکعت کے اندر کراط کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے سورت فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں تکبیر کہی جائے یہ ایک فرق ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جب تین تکبیریں کہی جائے تو تیسری تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھ دینا ہے اور دوسری رکعت میں جب تین تکبیریں کہی جائے تو تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جو تکبیر ہوگی وہ رکو کی تکبیر ہوگی وہاں ہاتھوں کو اٹھائے بغیر رکو کے اندر چلے جانا ہے اور اس کے بعد عام طور سے نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز ختم کی جائے گی اس کے بعد خطبہ ہوگا خطبہ سننا ضروری ہے بغیر خطبہ سنے ہوئے کوئی نہ جائے خطبہ ہوگا خطبہ کے بعد کیا ہے ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹے ہم ہمارا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہو جس سے اگر کوئی قطع تعلق ہو گیا ہو کوئی ہم سے کسی کی کوئی گیبت ہو گئی ہو ہمارے ایک سے معافی مانگنے والے بنے ہم معافی مانگنے والے بھی بنے اور ہم ہر ایک کو معاف کرنے والے بھی بنے اللہ کئی سنی جاتی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین